دوسری سند سید ناسمہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجا اور فرمایا اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ آج کے دن کا روزہ رکھیں انہوں نے کہا اگر وہ کھانا کھا چکے ہوں تو آپ کیا فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہ بقیہ دن کا روزہ رکھ لیں حدیث نمبر انتالیس سو تیرہ مسند احمد